ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہم رے ہمارے ہمارے صحابہ ہمیں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے پہ ہمارے ہمارے صحابہ کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں یہاں کی پھر ترجمانی کروں میں یہاں کی پھر ترجمانی کروں میں قمر ہے نبی تو ستارے صحابہ قمر ہے نبی تو ستارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ احد کا وہ دن وہ مکان یاد ہوگا احد کا وہ دن وہ مکان یاد ہوگا نبی پہ وہ حملہ زمان یاد ہوگا نبی پہ وہ یاد ہوگا دائیں جہیں قربا پکار صحابہ دلو جہیں ہے پکار صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے رے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے رے ہمارے مارے رے صحابہ کی رائے وحی بن کے آئے صحابہ کی رائے وحی بن کے آئے رضی اللہ عنہم یہ قرآن بتائے رضی اللہ عنہ یہ پر بتائے خدا خدا تمہیں اتنے پیارے صحابہ خدا تمہیں اتنے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ میں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے جے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہر ہمارے سہاوا دین و ہتی ہی کی بدولت ہے دین و ہتی ہی کی بدولت ہے علم و عمل میں انہیں سے حلاوت ہے حالاوت عمل میں انہیں سے حلاوت ہے یار حق کا ہمارے صحابہ ہیں میں یار حق کا ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ میں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہر خدا کو بجا لانے والے ہر حکم خدا کو بجا لانے والے ہر حکم خدا کو بجا لانے والے نبی کی ادا مر مٹنے والے نبی کی ادا مر مٹنے والے ہیں کے محافظ ہمارے صحابہ ہیں دی کے محافظ ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ میں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ نظر سے فکر سے ہاں قربان ہم ہن پہ نظر سے فکر سے ہاں قربان ہم ہن پہ میرا دل جگر اور میری جان ہم پہ میرا دل جی اور میری جان ہم پہ کا شیخ پکارے ہمارے صحابہ یوں کا شف پکارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمیں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے ہمارے ہمارے صحابہ